احساس کرو ستم اختیار کرو تو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لوگوں اللہ سے کرو تقوی اختیار کرو جیسے حق کا تقوی اختیار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ تین آیتیں سلامت کیا کرتے تھے جو میں نے سلامت کی اور ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا ہمیں چونکہ آخرت کی زندگی کی فکر نہیں ہے اور اپنی نجات کی پرواہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہے ایسے ہی وہاں ہوگا یہ غلطی کفار کو لگی ہوئی تھی یہ اہل ایمان کی غلطی نہیں ہے کفار یہ سمجھتے تھے پرانے گرین میں لکھا ہوا ہے ولحدوسی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اگر بالفرض آ گئی تو جیسے یہاں ہماری موج ہے ویسے ہی وہاں موج ہوگی جو یہاں بھوکے مرتے ہیں وہ وہاں بھی بھوکے مریں گے اس نے کہا تھا میرا باپ اتنا شاندار ہے تو فقیر مسکین ہے مجھے یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اگر آ گئی تو میرا باغ وہاں بھی ایسے ہی لہلا رہا ہوگا جیسے یہاں لہلا رہا ہے اور تو ویسے ہی جیسے یہاں مسکین ہے ویسے ہی وہاں مسکین ہوگا اب ایمانداری سے سوچیے یہ کفار کی سوچ آخرت کے منکرین کی سوچ اللہ کے انکاریوں کی سوچ ہے ہم اس سوچ سے کتنا دور ہے اور کتنا قریب ہے کبھی ہم میں سے کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں نعمتیں دے رکھی ہیں یہاں مہربانی ہمارتی ہے صحت دولت اور عزت سب کچھ دیا ہوا ہے کہ انسان فکر کرتا ہے کہ یہ وہاں بھی قائم رہے وہاں بھی اللہ رب العزت کی نیم سے قائم رہے یا انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں کچھ ہوں گا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کچھ دیا ہوا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ اہل ایمان کی غلط فہمی نہیں ہے اہل کفر کی غلط فہمی ہے جو اہل ایمان کے اندر آ گئی اہل ایمان کا شکر تو یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے یہاں کی نعمتیں یہاں کی عزت یہاں کے ساتھ ساتھ اور یہاں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ کسی کی عزت کی دلیل نہیں ہے کسی کی نیکی اور شرافت کی دلیل نہیں ہے کسی کی رب العزت کے ہاں مقرر ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو دنیا میں سب سے زیادہ دولت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نام تو ہم لیتے ہیں امام الانبیاء کا لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح کی اور جو کچھ آپ کے پاس تھا جو کچھ آپ کو ملتا تھا اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسر آتا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں لٹاتے اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے اور بتاتے بھی تھے لوگوں کو کہ جو دے دیا وہ بچ گیا اور جو رکھ لیا وہ برباد ہو گیا صحیح بخاری کے ہے محمد الانبیاء نے انسان فرمایا ایوکم مال وار سے ہی احب الیہ من کو تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسندیدہ ہو اپنا مال نہ پسند ہو اتنا صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول کلنا یحب کو مالا ہوں بلزونا مال ہوں الیہ من مال مالوارے سے ہی ہم میں سے ہر کسی کو اپنا مال پسند ہے وارثوں کا مال کون پسند کرتا ہے میں ماروں ماروباری سے ہی بات کر جو آگے بھیج دیتے ہو وہ تمہارا مال ہے جو چھوڑ جاتے ہو تمہارے وارسوں کا مال ہے جو چھوڑ جاتے ہو وہ تمہارے وارسوں کا مال ہے جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیتے ہو وہ تمہارا مال ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے انہیں کو فرمایا تھا کہ ابو ذر جن کے پاس بہت ہے یہی خالی ہاتھ ہے صحیح دانوں ہے صحیح دست ہے بچیں گے وہ زیادہ والے ہلاک ہو گئے بچیں گے وہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ دائیں اور لٹائیں گے بائیں لٹائیں گے آگے ماتھ پھینکیں گے اللہ کی راہ میں بچیں گے وہ تو تقوا کیا چیز ہے جس کی اتنی اہمیت اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے تقوا دنیا میں گناہوں سے بچنے کی تصویریں ہیں ایسی محنت ایسی کوشش ایسی تقویریں اختیار کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں انسان دنیا میں گناہوں سے بچ سکے اور دنیا میں انسان محنت کرے کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی پونجی دولت نصیب کی ہوئی ہے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے یہ بچ جائے برباد نہ ہو جائے نہ ہو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی تصویریں جسے تقویٰ کہتے ہیں ایمانداری سے سوچیے اور بتائیے کہ اس سے بہتر اس سے زیادہ اہم کام ہے انسان کی زندگی میں کوئی کہ انسان دنیا میں یہ کوشش کرے کہ گناہوں سے بچ جائے ایسے مسائل اختیار کرے جن کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے روزہ کتنا بہترین ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا نماز کتنا بہترین ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا حج کتنا بہترین ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا انسان کو سال آتا ہے لاکھ روپے خرچے ہوئے ہیں تو غلطی ہو گئی تو برباد ہو جائے گا سارا یہ احساس کتنا عظیم شان ہے یہاں بھی یہ احساس یہاں بھی یہ احساس رہنا چاہیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے صبح سے لے کر شام تک پانی کا گھوٹ نہیں پیا کسی ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے نیکی برباد ہو گئی تو کتنا گھاٹے گا بڑھ ہے نماز اور خود مسجد کتنا عظیم شان دیا ہے برائیوں سے بچنے کا نیکی کی بات سننا نیکی کی بات کہنا پرانے کریم پکڑ کے بیٹھنا کتنے شاندار کرائے ہیں برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کے جتنا بھی جتنا بھی کمزور سے کمزور مسلمان ہو وہ بھی پرانے کریم سامنے راستے برائیوں کے متعلق نہیں سوچتا تو کیوں نہ انسان ایسے راستے اختیار کرے جس راستوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جائے کیوں نہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادتوں میں گزارے کیوں نہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچ جائے کشک کی زندگی ہے ہماری کبھی برائیوں میں کبھی نیکیوں میں اتنی خوش نصیبی ہے انسان کی کہ موت آئے تو انسان نیکیوں کے اندر دعا بھی کرنی چاہیے محنت بھی کرنی چاہیے تو تقوا دنیا میں برائیوں سے بچاؤ کی تصویروں کا نام ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت کے آداب سے بچاؤ کی تصویروں کا نام ہے لیکن اتنی سی بات ہی نہیں ہے تقوا انسان کو بہت کچھ کرتا ہے اس کے ذریعے انسان بڑا کچھ حاصل کرتا ہے پرانے حکیم نے اس کے اتنے فوائد بیان کیے ہیں اتنے فوائد بیان کیے ہیں کہ پورا سال خود میں دیتے رہے قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے تقوی کے فائدے ہی ختم نہیں ہیں اور ہمارا قرآن کریم کے دین سے اتنا طاقت ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ایک بہت بڑا فائدہ تکنے کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا ہے سب کا سلح ہے اللہ فرقان ہے اگر تم نے تقوا اختیار کر لیا تو تمہیں اللہ رب العزت فرقان میں کرے گا فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت ہے ہم میں سے ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد ہم میں یہ قوت کس حد تک آ گئی ہے حلال حرام میں تمیز پہلے جو نہیں تھی اب کتنی آ گئی ہے بات کرنے کا طریقہ کتنا آ گیا ہے حرام گفتگو چھوڑ دی ہے حلال گفتگو شروع کر دی ہے حرام کھانا چھوڑ دیا ہے حلال کھانا شروع کر دیا ہے حرام تعلقات چھوڑ دیے ہیں حلال تعلقات کا آغاز ہو گیا ہے حرام آغاز چھوڑ دیے ہیں حلال آماد کرنا شروع کر دیے ہیں جنت والے آواز کا آغاز ہو گیا ہے جہنم والے آباد سے بچنے لگ گئے ہیں اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجیے کہ بہت ہی کامیاب ہو گیا رکھا ہے اگر رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے پھر اللہ ہی جانتا ہے ہمارے روزوں کا کیا انجام ہے اور ایک فائدہ ٹکڑے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا اللہ من المتقین نیکیاں اللہ تعالیٰ تقرے والوں کی قبول کرتا ہے متقی لوگوں کے آزاد اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسان کو یہ چنتا لگ جاتی ہے جیسے اپنے آزاد کے بارے میں فکر ہو کہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول کھڑے ہیں یا نہیں کوئی امکان ہے اللہ کے یہاں قبول ہونے کا ایسے نظر آ رہے ہیں آثار کہ ہمارے عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیے ہوں گے تقوی کی بنیاد پر ہوں گے تو قبول ہوں گے تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے تو قبول نہیں ہوں گے آدم السلام و اسلام کے دو بیٹوں کا آدم میں ایک کو غصہ آ گیا نکاح میں تجھے قتل کر دوں گا دوسرے نے بتایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں زور سے عمل قبول نہیں ہوتے ان نمایا تقبل اللہ مستقین اللہ تعالیٰ تو صرف تقوی والے لوگوں کے عمل قبول کرتا ہے جو مستقی بن کے آئے گا اسی کے عمل قبول ہوں گے اور تقوا دوسرے رسوم میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ایک عظیم اسلام شکل اسلام کی بہترین شکل پہلے بندہ مسلمان ہوتا ہے پھر مومن ہوتا ہے پھر اس کے بعد جا کے مستقی ہوتا ہے محسن ہوتا ہے اور ترقی ہوتی ہی رہتی ہے جس کی زندگی میں ترقی ہوتی رہے وہ سمجھے کہ کامیاب مسلمان ہے ہمیشہ ملازمتوں کے اندر کورس ہوتے رہتے ہیں ہر کورس کے بعد ترقی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی ہر نماز کے بعد انسان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے ہر رمضان کے بعد ہر روزے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے اور انسان کو ذکر ہونی چاہیے کہ میرے امار اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں اتنی بار آپ کو یہ حدیث سنائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کا شدید اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سے پوچھا یہ جو قرآن کریم میں نکاح روای ہے اہل ایمان کی ایک دستی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن کریم میں وہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ ان سے ہوتا ہے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے دل بھی کامتے ہیں جو ہوتا ہے کرتے بھی ہیں اور دل بھی کامتے ہیں اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے بھائی صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ کسی بدکار چور اور شرابی کے بارے میں آئے تو ہے پوچھا بھی اللہ کے رسول سے کہ کیا اللہ کے رسول یہ اسی شخص کے بارے میں ہے اللہ کی یقین وہ صرف وہ سرب الخبر امام المبیا نے فرمایا اپنے کی بیٹی صحیح نہیں سمجھایا تم نے یہ وہ شخص کے بارے میں ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے صدقہ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کامتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قبول نہ کرے پھر میرا کیا بنے گا تو یہ ہے سب تک کے کہ انسان کو چنتا لگی رہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے ہم قبول ہے کہ نہیں لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو ہر نیکی انسانوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہم تو ہر عمل خیر اس لیے کرتے ہیں کہ ماحول میں ہماری عزت بڑھے جاننے والے ہمارا احترام کریں اور اسے اخلاق نہیں نفاق کہتے ہیں کوئی بھی نیکی کوئی بھی نیکی اللہ کے سوا کسی اور کے ہاں عزت بنانے کے لیے کی جائے تو یہ نکاح ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں عزت بنانے کے لیے کی جائے تو یہ اخلاص ہوتا ہے ہم ہم چونکہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماحول بھی ہماری عزت بن جائے وہ بن جاتی ہے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ قبول ہو گئی باقی وہ قبول تو ہو گئی ہے لیکن قبول ایسی جگہ ہوئی ہے جہاں سے واپس کچھ نہیں ملے گا جب اس کے دن میدان مشتمل میں سب سے پہلے منافی کہی جائے گی کہ جس شخص نے دنیا کے اندر کوئی عمل میرے سوا کسی اور کے لیے کیا ہے جا کے اس کی عدم لے لے میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں میرے پاس سے تو اسی کو ملے گا جس نے میرے لیے کیا ہے ایمانداری سے سنجیدگی سے سنجیدگی سے غور کیجیے جو نیکیاں کرتے ہیں یہ کس کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں خبروں کے لیے تو نہیں کرتے یہ تو اللہ کا شکر ہے دستوں کے لیے نہیں کرتے یہ بھی اللہ کا شکر ہے پتھروں کے لیے نہیں کرتے یہ بھی اللہ کا شکر ہے یہ سب شرک کی شکلیں ہیں لیکن اپنے بھائی بندوں کو دکھانے کے لیے شریکوں کو دکھانے کے لیے ماحول میں رہنے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بھی شرکی ہے اس سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا بڑے بت تو توڑے ہوئے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بت ہر کسی نے پالے ہوئے ہیں ہمارا ایسا ملکہ بنا رہا ہوا ہمارا ہمارے انتقال ایلے ہی اس کو بھی ادارے مشرق کہا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے ہمارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارے کا سارا اسی طرح کا ہے کوئی بیٹی کو جو کچھ بھی دیتا ہے سب اس کے سسرال کو دکھانے کے لیے اپنے شریفوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ مسکین میرے روم میں پڑی ہوئی ہے میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کو خوش کر رہا ہوں تاکہ میرا پروردگار خوش ہو جائے کبھی کسی نے سوچا ہے والدین کی خدمت بھی ماحول سے ڈرتے ہوئے کریں گے لوگ کہیں گے کہ کتنا بد نصیب ہے اپنے والدین کے ساتھ تصویر نہیں کر رہا اور آج کی تربیت بھی ماحول کو دکھانے کے لیے ہر کام ہم ماحول کو دکھانے کے لیے کبھی دو منٹ بیٹھ کر نہیں سوچتے اللہ اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے میرے پاس تقوی کا سرمایہ ہے کہ نہیں ایک اور بڑا فائدہ تقوی کا اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہوا تجربہ دوں خدمت خیرت زاد کا سامان سفر لے لیا کرو سب کے سب زندگی کے سفر میں ہے اور ہر کسی کو زندگی کے سفر میں سفر کرتے ہیں چلتے ہیں ہر انسان ہر سفر کے اندر کوئی نہ کوئی سامان ضرور اٹھاتا ہے کوئی آدمی نہیں سکتا بغیر سامان اٹھائے گا لیکن اللہ رب العزت سفر فرماتے ہیں سائن خیر زاد تقوا جو سامان اٹھاتے ہو سب سے بہترین سامان تقوی کا سامان ہے جو تقوی کا سامان لے کے چلتا ہے وہ زندگی کے سفر میں اور زندگی کے سفر میں جو سفر درپیش ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی بھی گاٹا نہیں کرتا اور وہ سفر جس سفر میں پتا ہے آپ کو نہ کوئی دکان آئے گی نہ کوئی مارکیٹ آئے گی نہ کوئی دوست آئے گا نہ کوئی رشتے دار ملے گا اس سفر میں تو پکڑے گی سوا کوئی شکانے نہیں آئے گی اس کے لیے کتنا سرمایہ جمع کیا ہے کتنا سامان اکٹھا کیا ہے اللہ نے حکم دیتے ہیں نصیحت فرماتے ہیں یا اللہ اللہ اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو ہر کسی کو چاہیے روز بار کرتا رہے کہ اس نے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کیا سامان بھیجا ہے وہاں کے لیے کیا زیادہ سفر بھیجا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے ہم کو خوب دیکھتا ہے وہاں انسان اکیلا پچھتا رہا ہوگا کاش کے کچھ آگے بھیج دیتا اور آج میرے کام آ جاتا ہے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے سفر میں ہر جگہ انسان کو کام دیتا ہے تکے والا آدمی کبھی چیختا چلاتا نہیں ہے کوئی ظلم کر لے تو صبر کر لیتا ہے اس کو پتا ہے کہ کہیں نہیں جائے گا کیا کے سے لے لیتے کوئی نقصان ہو جائے تو کبھی نہیں ہوتا اس کو پتا ہے جس نے لیا ہے وہ ایک لے کے ستر کے ستر سے کم نہیں دے گا قیامت کے دن تقرے والا آدمی ہمیشہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتا ہے تقوی سے بہتر انسان کے پاس کوئی زیادہ سفر نہیں ہے اور ایک تقوی کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا یا بنی یا جانا قدم جلنا ہے دیکھوں گی باس ہوں صحیح کہ تمہیں بہت زیادہ خیال ہے اللہ رب العزت نے مہربانی نہیں فرمائی کہ آسمان سے نے تعلیم اتاری انسان کو بات کرنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہے دیکھتے ہو کتنے خوبصورت خوبصورت جانور ہیں سب ننگے پھر رہے ہیں ایک یہی ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کی تعلیم دی اگر اللہ تعالیٰ یہ تعلیم نہ دیتا تو کیا کر دیتے دیکھتے نہیں ہو ایسے جن کو تعلیم دے کے اللہ نے چھین لی ہے وہ بھی نیند ہو رہی اور ہوئی پھر رہے ہیں یہ تو اللہ کی توفیق اور مہربانی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کی توفیق دی ہے یہ بہت ہی اللہ کا کرم ہے اس کی مہربانی ہے لیکن لوگوں مت سمجھنا یہ ساتھ بات بنا لیے بہترین لباس پہن لیے یہی کافی ہے وہ لباس تقوا آزادی کا خرید اصل لباس تقوی کا لباس ہے جس سے انسان اپنے حیب جانتا ہے جس سے انسان اپنی خامیاں ڈانتا ہے کتاب ڈانتا ہے ایسی برائیاں جو انسان کو نظر نہیں آتی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہوتی ہیں انسان کو عقل نہیں آتی سارا محلہ انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں کے اندر یہ ہے اور جو شخص تقوا اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو پردے ڈال دیتا ہے اللہ مسکراتی کر اللہ ہم نے پردے ڈالے دنیا میں پردے ڈالے آخر کو بھی پردے ڈالے یہ پردے تکوے کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ تکوے پردے سے پڑھتے ہیں اسی لیے اللہ رب العزت توفیق دے تو انسان تکوے کا لباس پہنتا ہے ورنہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے لوگوں کو اس کا سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے ہی خاص طور پر خواتین ان کے لیے تو اصل لباس ہی ٹکنے کا لباس ہے سارا لباس پہن لیا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم نے زیب و اس کو ڈھانپنا ہے دین تم کو ڈھانپنے کے لیے تکوا چاہیے تکوا نہیں ہے تو پھر انسان کی بیوی اس کو زلیل کرواتی پھر رہی ہے بیٹی اسے دلیل و رسوا کرواتی پھر رہی ہے اس کی ماں اسے دلیل و رسوا کرواتی پھر رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے نہ اس کو پرواہ ہے نہ اس کی ماں بیٹی کو پرواہ ہے جو کرتا ہے اللہ رب العزت نے رکھا یہ بھی لباس تقوا ہے بہترین لباس ہے اللہ کے الحاکمین اس کے ذریعے انسان کی عزت پر رہتے ہیں کبھی بھی کسی انسان کو انسان کا لباس دیکھ کے اس کے دل میں کبھی اس کی عزت نہیں آتی ایک آدمی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے جس کی اس لیے عزت کرتے ہوں گے کپڑے بہت اچھے پہنتا ہے ہمیشہ ہی حسن اخلاق حسن اعمال نیکی اور تبین ماحول کے اندر انسان کے رہنے سہنے کے طریقے انہیں کے دیکھ کے لوگوں کے دلوں کے اندر عزتیں بنتی ہیں اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان بجا ہے وہ لباس فط وادی کا فیصد سفید کا لباس سب سے بہترین لباس ہے اگر روزے رکھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے ہم نے اپنے آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے انسانوں سے چھپا کے رکھنا ہے تو سمجھ لیجیے کہ کامیاب روزے رکھے ہیں اور سب سے عظیم شان اور سب سے بڑا اور آخری فائدہ فائدے بہت ہیں تو میں ان کا رکھوں محمد اللہ تمہاری عزت اللہ رب العزت کہاں تک کے ذریعے بنتی ہے اور عزت ہوتی ہی وہ ہے جو بن جائے تو پھر نا وہ تو اللہ ہی کے ہے دنیا کے اندر تو عزتیں بنانے والے عزتیں کرنے والے سامنے سیدھے گانے والے دیوار کے پیچھے ہو کے پانچ سو گالی دیتے ہیں سامنے سلیوٹ بانٹتے ہیں سائڈ میں ہو کے گالیاں دیتے ہیں عزت بناتے ہیں جب بن جاتی ہے تو ٹانگیں کاٹنے شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی تو مقصود نہیں تھی اتنی تو مزدور نہیں تھی اتنی تو برداشت نہیں ہو رہی صرف اللہ کی ذات ہے جتنی بھی کسی کو عزت مل جائے جتنی بھی کسی کو عزت مل جائے حقیقی اور اپنی عزت ہو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اللہ دنیا کو بھی کہہ دیتا ہے کہ میرے حدیق اس کی عزت ہے تم بھی اس کی عزت کرو میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو ان اندیل خاصی تعجال الرحم الرحمان ہوتا لیکن یاد رہے اللہ کے ہاں عزت نہ پیسوں سے بنتی ہے نہ لباس سے بنتی ہے نہ روزگار سے بنتی ہے نہ صحت سے بنتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا اس کی عزت بنتی ہے صدف الحمن کجکا کا رسم مرب رب ہی فصل کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو برائیوں سے پاک کر لیا یہ تقوا رسم رسمرب رب ہی فصل اپنے اللہ کا نام ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ نماز پڑھتا ہے صدف الحمن جکا من ہے جس نے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو میلا کچالا کر لیا وہ قائب و خاطر ہو گیا گھاٹا با لیا اس نے تو میرے بھائیوں تمام عبادات کی طرح روزے کا مقصد بھی لکھن تاکہ تم تقوی اختیار کرو آج ہمارا محاسبے کا دن ہے ہم نے تیس دن اڑتیس دن محنت کی ہے جائزہ لیں کہ اس محنت کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ہے جس مقصد کے لیے وہ محنت کی تھی اس کا کوئی حصہ ہمارے پاس ہے اگر کوئی حصہ بھی ہے تو سمجھے پھر بھی کامیاب ہے لیکن اگر کوئی ایسا بھی نہیں ہے جیسا رمضان سے پہلے کہ ویسے ہی یاد ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا توفیق اللہ بتائے حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الصناع والميت لحق ما قال العبد وكل ما لك عبد لا مانع لما أتيت ولا مرسي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کم الحاکمین کے ہاں کسی کی عزت ہوتی ہے تو دنیا میں اس کی عزت ہوتی ہے اور یہ حقیقی عزت ہے اللہ جس کی عزت کرتا ہے اس کو دنیا کی بے عزتی سے بچاتا ہے اور ہم من فیصلوں کو ہم اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں اور جس کی اللہ کے ہاں عزت نہیں ہے اللہ کم الحاکمین پھر اس پر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے آپ کو اپنی اپنی قوم کی اور تمام مسلمانوں کی صورتحال کا اچھی طرح علم ہے اس کا حل اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں استغفار کرے اور استفار ایک ایسا عظیم شان حمل ہے اس سے تمام دکھ دور ہو جاتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے من لازمت استغفار جو شخص شفر اللہ سفر اللہ کہنے کی عادت بنا لے اللہ رب العزت اسے ہر مصیبت سے آزاد کر دیتا ہے اور اسے خوشیاں فراہم کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے تو اگر قوم کی عزت مقصود ہے اہل ایمان کی عزت مقصود ہے اپنی عزت مقصود ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اللہ رب العزت کا ڈر اختیار کیا جائے اللہ سے اپنے گروہوں کی معافی مانگی جائے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے خود نہیں ٹھیک ہونا چاہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا سب کا خیال ہے کہ سارے ٹھیک ہو جائیں مجھے نہ تبدیل ہونا پڑے لیکن اللہ رب العزت تو سب سے پہلے بندے کو خطاب کرتا ہے او انفسا کم انفسا کم كمى کم نارا پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ باقی سب کی باری بعد میں آتی ہے سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اپنا بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے رب ظلمنا انفسنا نہ خوش نہ وہ چند كر سرمن بھر ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ربنا ربنا ربنا اغفر لنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے والدین کو معاف کر دے تمام اہل ایمان کو معاف کر دے ربنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین اللہ ہمارے ہمیں ہمیں ہمارے اہل و عیال سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما ربنا ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین تعین للمتقین اماما اللہ ہمیں بھی ہمارے دشموں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما اللهم اللهم اللهم اللهم إنا إنا إنا إنا نعوذ نعوذ نعوذ نعوذ بك بك بك من من من من جهد جهد البلاء البلاء وترك وترك الشقاء الشقاء وسوء وسوء القضاء القضاء وشماتة وشماتة الأعداء الأعداء زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برضاك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللہ ہم تیری رحمت کو امیدوار ہیں اللہ ہم تیری رحمت کو امیدوار ہیں فلاں تکلنا سے سنا کر سکتا ہے ہمیں ہمارے سکو نہ کرنا ہم اپنے آپ کو نہیں سکتے تو ہی ہمارے گناہ معاف کر تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ مشنا میں شفائی کا وضاین بے دوائی اللہ مشنا میں شفائی کا بے دوائی اللہ کو اپنی جناب خاص سے ہمیں شفا عطا فرما اللہ اللہ کو ہماری اپنی خاص دواؤں سے ہمارا احداش اللہ محمد خینا وشمت مشکلات اللہ خینا بے حداد کان حرام کبا بزل اللہ محمد خینہ بے حداد کان حرام کبا وضری قان منصوب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارنا بفضلك عن من سواك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين الله اسلام المسلمانوں کی مدد فرما اللہ اسلام المسلمانوں کی مدد فرما اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما مسلمانوں کو بھی عزت نصیب فرما اللہ اللہ ہمیں عزت نصیب فرما دلت سے بچا اللہ ہماری مدد فرما ہمارے دشمنوں کی مدد نہ فرما اللہ ہمیں عطا فرما محروم نہ فرما اللہ ہمیں زیادہ کر کم نہ کر اللہ ہمیں نصیب فرما دور نہ کر اللہ ہمارا عزنا ولا تذلنا واکرمنا ولا کہ بالا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا کچھ نہ اللہ ہما عزل اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما اللہ ہمارے حالات درست فرما دے اللہ ہمارے معاشرے کو درست فرما دے ہمارے خاندانی حالات درست فرما دے اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما اللہ ہمارے خاندانوں میں سکون نازل فرما اللہ ہمارے بین قروب نواز لات

بها علينا علينا اللهم اللهم اللهم سحر قلوبنا من من من من من النفاق الكذب تعلم وما الصدور لنا خشيتك ما ما ما تحول به به به بيننا وبين المعاصي ومن ومن طاعتك تبلغنا جنتك اليقين مصائب الدنيا منیرینیا وی سنکاسمادی وقواتنا ما اللہ وارثنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا ثارنا على على على على من من من من من من ظلمنا ظلمنا وانصرنا وانصرنا عادانا عادانا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا تجعل تجعل تجعل مصيبتنا مصيبتنا في في ديننا الدنيا اكبر همنا مبلغ علمنا تسلط تسلط علينا علينا لا لا يخافك يخافك فينا فينا يرحمنا يرحمنا اللهم اجعل ديننا ولا ولا ولا تجعل الدنيا همنا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا ہم اللہ جہاں کہیں مسلمان مصیبت میں ہیں انہیں مصیبت سے آزاد اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر فرعون مسلط ہے فرعون کے ساتھ وہی سلوپ کروا دی تو انہیں مرتا والے فرعون سے کیا اللہ جیسے تو انہیں مرتا والے فرعون کو گھر پر برباد کیا تھا ایسے ہی آپ کے فرعون کو بھی ہلاک برباد کر اللہ جیسے اس پر سامان بنایا تھا ویسے ہی آج کے حیران کو بھی دلیل و رسوا اور اس کا سامان بنایا اللہ محمد انصارنا على من ظلمنا وانصرنا